انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کر موسا نے کہا کہ ہم سے ہمام نے حدیث بیان کی کہ میں نے قطادہ سے سنا وہ یوں پڑھتے تھے نماز پڑھ میری یاد کے لیے حبان بن بلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا کہا ہم سے انس نے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستانوے